آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا ان سے ابن ابی زعب نے ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاسی